سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل پڑے میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں اس لیے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی لیکن دیکھا کہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا اس گھر والے مومنوں تم پر سلامتی ہو تم ہم سے آگے ہو اور ہم بھی تم کو ملنے والے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کرنا اور ان کے بعد ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالنا سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر کہا یہ ہلاک ہو جائے اگر اس کو یہ طاقت ہوتی تو یہ کام نہ کرتی حدیث نمبر تینتیس سو چون مسند احمد